بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں